امریکہ کل تک جس زہر سے تو میری قوم کو ڈس رہا تھا اس زہر کا مقابلہ ہمارے پاس نہیں تھا مجھ جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ اپنے پھٹے ہوئے دامن پھیلا کے مسلمانوں کو اپنی اصلیت کی طرف مدینہ کی طرف بلا رہے تھے مگر تیرا پندا بڑا سخت تھا تو نے ہم پہ ہالی ووڈ کے کلچر کو مسلط کیا میری مسلمان ماں بہن بیٹی کے سر سے دپٹا اتارا اور اسے ڈانسر بنا کے کھڑا کیا تو نے ہمارے ملکوں کی سیاست پہ قبضہ کیا جو تیری بات مانے وہی سب سے بڑا جمہوریہ جو تیرے سامنے سجدہ کرے وہی سب سے بڑا لیڈر تو نے ہم پہ وہ لوگ بٹھائے جن کی طاقت اپنوں کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پہن کے امریکہ کو للکارتا مگر تیری وردی تو اپنے مظلوم مسلمانوں پہ ڈنڈے پر پانے کے کام آ رہی تو سو ایسی طاقت پر تو سو ایسی وردی پر تو سو ایسے ڈنڈے پہ جو صرف اپنوں کے خلاف چلتا ہے تو انڈیا کو للکارتا میں تجھے سلام کہتا تو امریکہ کو للکارتا میں تجھے سلام کہتا تو للکارتا ہے تو نمازیوں کو للکارتا ہے گاڑی والوں کو للکارتا ہے پگڑی والوں کو للکارتا ہے مگر یاد رکھنا نہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ سکا ہے نہ انشاءاللہ تو بگاڑ سکے گا